عبید اللہ بن عمر بن حفظ العدوی المدنی نے کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے خبر دی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنتے ہی تلبیہ یاد کر لیا پھر سالم نافع اور حمزہ کی حدیث کی طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیرہ